رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے بس اسے پانی سے ٹھنڈا کر دیا کرو صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار سات سو چھبیس